حضرت اللہ تعالیٰ صحابی تھے اور شریعت کے بارے میں ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو تم نے کچھ ایسی خرید و فروت کی صورتیں شروع کر لی ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں خبردار سونا سونے کے بدلے تول کر برابر دیا جائے ڈلی ہو یا سکا چاندی چاندی کے بدلے تول کر برابر دی جائے ڈلی ہو یا سکا البتہ چاندی سونے کے بدلے ہو تو کوئی حرج نہیں کہ چاندی زیادہ ہو جبکہ سودا نقد ہو ادھار درست نہیں خبردار گندم گندم کے بدلے اور جو جو کے بدلے ماپ کر برابر دیے جائیں البتہ جو کو گندم کے بدلے نقد فروخت کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جو زیادہ ہوں لیکن ادھر درست نہیں خبردار کھجور کھجور کے ایوز ماپ کر برابر دی جائے حتیٰ کہ آپ نے نمک کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی ماپ کر برابر دیا جائے جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سوتی لین دین کیا سنہ نے نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سڑسٹھ